ہاں وہ لوگ جو ایمان لائیں نیک عمل کریں نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں وہ اپنے رب کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا نہ کوئی غم پہنچے گا